اشعار جو آج پیش خدمت ہیں حضرت اللہ علیہ کے وہ اشعار ہیں جو ٹیکسلا سے مری جاتے ہوئے پہاڑیوں کے مناظر سے جب حضرت والا گزر رہے تھے اس وقت یہ اشعار ہوئے سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی ہاں پانا تو کھلتا ہے برتا جو کی کلیوں کو ملا تھا وہ درد جو اللہ کی کلیوں کو ملا تھا ہر چاک گئے سے مہکتا ہے آج ارچاکی

ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت تک اولیاء اللہ کی تمام کرسیاں پر رہیں گی قطب ہو غوث ہو یا مجدد ہو یا ابدال ہو جتنے بھی اولیاء اللہ کے مرتبے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک پر رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ذات ہیں قدیم بھی ہیں واجب الوجود بھی ہیں اور ان کی تو ہر لمحہ ایک نئی شان ہوتی ہے کل لجاؤ میں ہوا فی شان تو اللہ تعالیٰ نہ عاجز ہیں نہ ہی مجبور ہیں اور نہ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ کمی ہے اور نہ ہی اس زمانے والوں کا کوئی قصور ہے کہ جو پہلے زمانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ پہلے زمانے والے مقامات دے دیں یا اس سے بڑھ کے دے دیں اور جس کو چاہے دیں تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے مہربانیاں جیسی جیسی قربانیاں ہیں جیسے جیسے اور اور اللہ کو اللہ تعالیٰ منظور ہوتا ہے جن کو اپنا ولی بنانا ہو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی سمجھ بھی دیتے ہیں اپنے راستے میں چلنا بھی نصیب فرماتے ہیں کون تمنا کی توفیق بھی دیتے ہیں اگرچہ جو بھی کچھ انعامات اور فضل ہوتا ہے وہ محض اللہ کے فضل ہی سے ہوتا ہے آدمی کو یہی سمجھنا چاہیے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے جیسے اولیاء نہیں رہے پہلے جیسے لوگ نہیں رہے وہ سب غلطی پر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء کے سب سے سب سے اعلیٰ طبقے کو بیان فرمایا ہے کہ اور, اور ان کے ساتھ اعلیٰ ترین طبقے کے ساتھ رہنے کا بھی حکم فرمایا صدیقین جو سب سے بڑا درجہ ہے اولیاء اللہ کا یا نبوت کے نبوت کے بعد جو امت امتی کا درجہ ہو سکتا ہے اولیاء کا درجہ وہ صدیقین ہے تو جس صدیقین کا درجہ وہ درجہ ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے لیکن نہ نبوت نیچے آ سکتی ہے نہ صدیقیت ولایت اپنی حد سے آگے بڑھ سکتی ہے تو حرض یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ اولیاء نہیں رہے وہ سب غلطی پر ہے قرآن پاک کی اس آیت کی تقزیب ہوتی ہے کہ اس سوچ سے اور اس غلط فہمی سے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ما صادقین کہ صادقین کے ساتھ رہو اور صادقین کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا اس کی تقدیم سے نبی این کے بعد صدیقین کو بیان فرمایا ملائک کر لدیم اللہ علیہم نبی النبیین کے بعد اس صدیقین شہدا بھی بعد میں صالحین بھی بعد میں تو یہ صدیقین کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور انہی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو اگر اگر صدیقین نہ ہو اور حکم دے دیں اللہ کے صدیقین کے ساتھ رہو تو یہ انصاف عدل کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے یقین دل یقین اور یہ اس زمانے میں بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے ہاں وہ کھلتا ہے مہکتا ہے آج بھی جاد نظر دیکھیے ساتھی حضر کا جاد نظر دیکھیے ساتھی حضر کا اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی جات نظر رے گی سات نظر کا

شکا کی نظر سے اپنے پیاروں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ جانتے رہتے ہیں ان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی اپنا فضل و کرم فرما دیتے ہیں اگرچہ جو ہے درمیان میں انسان بھٹک جائے یا کوئی غلطی میں یا گناہوں میں اطلاع ہو بھی جائے خطا خطا کار ہو جائے اور دین سے تھوڑی دوری ہو جائے لیکن آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور اپنا خاص بنا کر دنیا سے اٹھاتی ہیں یہ اولیاء اللہ کا اکرام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسی عزت دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جب تک کہ ان کے پیاروں کے پیارے جب تک جنت میں نہ چلے جائیں گے وہ بھی نہیں جائیں گے بٹ کے رہیں گے کہ پہلے یہ ہمارا پیارا یہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حق دیں گے سفارش کا سب سے بڑی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی شفاعت ہوگی پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کو بھی حق دیا جائے گا کہ آپ بھی اپنے اپنوں کو لے جائیے جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنا ہم پر بھی اپنا خاص فضل فرما دے اور ہم کو دنیا میں بھی اپنے مشاعر کے ساتھ اور آخرت میں بھی یوم حشر میں بھی اپنے بزرگوں کا ساتھ اور جنت میں تو اولی اپنے بزرگوں کے ساتھ نصیب فرما جو مرشد کامل کی نظر سے سو بار بگڑ کر کے ہے آج بھی سو دیگر کر کے سبلتا ہے آج بھی وہ جام محبت تیرا نایا نہیں ہے وہ جام محبت تیرا نایا ہے بھی موجود ہیں قیامت تک رہیں گے اور اولیاء اللہ کے سینوں سے چھلکتے رہیں گے آنکھوں سے چھلکتے رہیں گے چہروں سے جھلکتے رہیں گے اور پینے والے پیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے یہ محبت کی دلیل ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنی مشیت خاصہ اور کرم خاص کے دروازے کھول رکھے یہ اللہ کے صورت میں اپنے کرم کے اپنے فضل کے اور اپنی مشیت کے اور اپنی رحمت کے دروازے اللہ نے ان کے ذریعے کھول رکھے یہ اولیاء اللہ رحمت کے دروازے ہیں اولیاء اللہ رحمت کے دروازے ہیں اللہ کے قرب کے دروازے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شہر کی محبت اللہ کی محبت کے قبل کی کنجی ہے اللہ کے تمام مقامات قرب کی قبل کی کنجی ہے اور کنجی فرمایا کہ کنجی جتنی تیز دھار ہوتی ہے صاف ستھری ہوتی ہے اتنی ہی جلدی تالا کھلتا ہے تو جتنی شہر سے محبت ہوگی اخلاص کے ساتھ اس میں کوئی غرض شامل نہ ہو نہ پیسے کی غرض نہ سفارش کی غرض نہ کوئی اور غرض نفسانی ہو نہ وہ پہ جا چکی ہو کہ ہم شہن کے یہاں معزز ہو جائیں گے مکرم ہو جائیں گے یا جو ہے کہیں دوسری جگہ سفارش لگ جائے گی یا اور کوئی بھی غرض نہ ہو صرف محبت للہ ہو اللہ کے لیے محبت ہو تو بس یہ محبت جو ہے یہ اللہ کی محبت میں شمار ہوتی ہے اور جتنی محبت شہر کی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے جتنی عظمت شہر کی ہوگی اتنی ہی عظمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی یہ قاعدہ کلیہ ہے اس لیے شہر کی محبت اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہم نے جس کو اپنا بڑا بنایا ہے اپنا شہر بنایا ہے اس کی محبت بھی ہم کو عطا فرما دے اور حضرت نے سکھلایا کہ حضرت والا اللہ ہوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے شہر کے دل میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب کر دے اس سب سے زیادہ محبوب ہونے کی تمنا مضبوط نہیں ہے بلکہ احسن ہے اور سب سے آگے بڑھنے کی تمنا دین میں آگے بڑھنے کی تمنا لیکن اس کو اللہ کا فضل سمجھے اپنا کمال نہ سمجھے اور نہ ہی جو ہے اپنے دستوں بازوں پہ بھروسہ کرے کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے ایسی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ شہر کے دل میں ہماری طرف سے کوئی کدورت نہ آ جائے لیکن بعض لوگ جو اس سے زیادہ اس کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں وہ اچھا نہیں اللہ سے اچھی امید رکھے بس احتیاط کرے جب کوئی کام کرے تو سوچ لے کہ اس سے جو ہے شہر کو تکلیف نہ ہو بس اتنا کافی ہے بعض لوگ اس کو مہینوں تک پیٹتے رہتے ہیں کہ ان کو غلطی ہو گئی اور اس کو پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی یہ شیطانی راستہ ہے بس جب تک شہز نہ کہے کیوں حضرت نے فرمایا تھا کہ شہد پر واجب ہے کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو تو اس کی ناراضگی کا اظہار کرنا واجب ہے شہد پر واجب ہے اس لیے شیطان پھر آ جاتا ہے ڈرانے دھمکانے کی کہ شاید تمہارے شہر تم سے ناراض ہے اور اس نے یوں ڈانٹ دیا یوں حضرت نے فرمایا بھی دیکھو جیسے کوئی باپ ہے تو اگر کوئی بیٹا غلط کام کرتا ہے تو اس کو ڈانٹتا نہیں ہے اس کے محبت میں تو ڈانٹتا ہے کسی اور کے بیٹے کو پکڑ کے نہیں ڈانٹتا اپنے کو ڈانٹتا ہے جب ڈانٹتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی محبت ہی اس کے پیچھے ہے تاکہ میرا بیٹا غلط کام نہ کرے تو مریض بھی پرانی اولاد ہوتی ہے اور اس کو اگر یہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے جس سے اس کے رضیلا کا خاتمہ ہوگا اگر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہوگی تو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا محبت کی ضرورت ہوگی محبت کرے گا یہ دو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اپنے غیب سے جو ہے اس کو الہام فرماتے ہیں تدابیر تو وہ تدبیر الہامی ہوتی ہے کسی سے محبت کسی کام نکالتا ہے کسی کو ڈانٹا پڑ جیسا علاج ضرورت ہوتی ہے ویسا وہ کرتا ہے اب کسی کو ڈانٹ دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے نفرت کرتے ہیں یہ دل میں ڈال دیتا ہے اور یہی سمجھے کہ بس یوں سمجھو کہ شہر اگر ڈانٹے ڈانٹ کی تمنا نہ کرو لیکن اگر ڈانٹے تو اس کو جس کو گرم گرم چپاتی کا مزہ نہ آئے ڈانٹ میں تو وہ سمجھ لو کہ وہ راستہ طے نہیں کر سکتا شہر کی ڈانٹ میں گرم چپاتی کا مزہ آئے گرم گرم چپاتی کھانے میں مزہ آتا ہے اگر سیدھے دیکھو تلفی بھی ہوتی ہے ڈانٹ کے اندر تلفی محسوس ہوتی ہے لیکن پیچھے اس کے گرم چھپا ہوتا ہے جیسے اگر کسی کے تھوڑا پھنسی ہو تو اس کے سرجن آپریشن کرتا ہے تو آپریشن میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب اس آرام ہوتا ہے تو سرجن کا احسان مند ہوتا ہے کہ نہیں کیا آپ نے آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اس آپریشن کیا اور ہماری طبیعت ٹھیک ہو گئی آرام مل گیا ہم کو اس کا احسان مند ہوتا ہے آپ جو نہ ہے وہ یا تو اس کا کو لے کے بیٹھ جاتا ہے یہ بھی شیطانی راستہ ہے اگر شہر نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو اب وہ رو رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں یہ عجیب بات ہے اور نہ ہی اس کو لے کے فکر رہنا چاہیے کہ ہائے ہم سے کیوں غلطی ہو وہ ایک غلطی تو انسان تو بدلا ہے پتا کا لوکوں خطاون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو سب کے سب پتا کا تو پھر ہم کہ ہم خطا سے خالی کیسے ہو سکتے ہیں تو بس اگر ڈانٹ دیا تو اس کا اس کا مطلب اخذ کرو کہ کس بات پہ ڈانٹا ہے آئندہ وہ کام ہم نہیں کریں بس یہ راستہ ہو گیا اور شیطان فوراً آ جاتا ہے یہ تم تم کو زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے تمہیں کوئی کر زیادہ بیمار ہوگا تو اس کو زیادہ اس کا علاج ہوگا جو کم بیمار ہوگا اس کا کم ہوگا کسی کو کچھ دوا سے فائدہ ہوتا ہے کسی کو کچھ دوا سے فائدہ ہوتا ہے وہ جام محبت تیرا نایا نہیں ہے گوجام محا تیرا نایا ہے سینوں سے ملتا ہے آج بھی سینوں سے لے تر ترتا اپنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دیکھا لوگوں میں مشہور تھا عام فہم یہ تھا کہ حضرت غصے کے بہت تیز ہیں لیکن میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس خیال سے بھی کیونکہ حضرت تو جمال ہی جمال سے سرا تھا لیکن افسوس ہے کہ غصے کے اندر جو محبت چھپی ہوتی تھی اس کو لوگ نہیں سمجھتے تھے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نے کسی کو ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد اس پر کس کس قدر کرم فرماتے تھے کیسی محبت فرماتے تھے ایک دفعہ ایک شخص کو ڈانٹا بھی اور میں بھی تھا تو میں نے بھی اس سے تیز تیز بات کی تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ یہ حضرت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے کوئی اجنبی تھا پرانا آدمی نہیں تھا تو جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ کے سامنے یہ بے ادبی کی کہ میں اتنے زور زور سے بول رہا تھا لیکن میں اس وجہ سے بول رہا تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ یہ کہیں سر چڑھ جائے آپ کے تمیزی نہ کر ڈالے تو نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے کہا میں لیکن میرا دل اندر سے جو ہے متدل تھا وہ تو حضرت نے فرمایا یہاں کون سا اس کو تھے تو کون سا ہم کو تھا اندر ہم بھی رو رہے ہیں شہر جو ہے خود بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ شہر بھی انسان ہوتا ہے بچہ تھوڑی ہوتا ہے بلکہ شہر کے دل میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس بوجہ رحمت کے بوجہ رحمت ہی کے تو وہ ڈانٹتا ہے تاکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس میں ذرہ برابر نفس نہیں دیکھ سکتا ہو یہ رحمت ہی تو ہے ڈانٹ جو ہے نفس دور کرنے کے لیے ہے نفرت کے لیے نہیں ہے جب وہ ڈانٹتا ہے تو یہ بھی بوجہ رحمت کے ڈانٹتا ہے تاکہ مجھ سے تعلق رکھنے والے جو ہے ناقص نہ رہ جائے کامل ہو جائے وہ محبت تیرا نایاب نہیں ہے ہاں ہوتا ہی ہے کہ انسان کو اپنے جو باطنی گناہ ہیں وہ کم قیمت نظر آتے ہیں اصل بات یہ ہے اگر اگر باطنی گناہوں کی جو سنگینی ہے اور خطرات ہیں اس کا ادراک ہو جائے جیسے انسان کے جس میں کوئی پھوڑا کھنسی نکل آتا ہے تو اس کو اس کو کتنی فکر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نظر آ رہا ہے اور اس کی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے اس کو خوف بھی ہے لیکن باطنی گناہ اس سے زیادہ خطرناک ہے لیکن ہمیں اس کا ایک کم ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے ہمارے دل میں اس لیے جو ہے ہم اس کی فکر نہیں کرتے اور اگر شہر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو پھر اس کو بعض لوگوں کے دل میں شیطان بس گوانی ڈالتا ہے کہ یہ ڈانٹ رہے اور یہ ہم کو جانتے ہیں یہ کوئی بھی بات تو یہ نہیں سمجھتا اس ڈانٹ سے میرے باتیں بات ان کو کتنا فائدہ ہوا بات ان چمک گیا شہر کی ڈانٹ سے بات ان چمک جاتا ہے شہر ڈانٹتا ہے تو رگڑائی کرتا ہے اس کی جیسے سونا ہوتا ہے سونے کے اندر جو کھوٹ ملا ہوتا ہے تو اس کو آگ میں تپاتے ہیں پھر اس کی کٹائی کرتے ہیں تب کہیں جا کے سونا خالص ہوتا ہے چمکدار ہوتا ہے وہ لڑائی اللہ لگی ہم اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہم فرمایا حضرت کہ خالص کرنے کے لیے تاکہ ان کا ایمان خالص ہو جائے جو اس کی مثال یہی حضرت نے فرمائی کی کہ سونا جو ہے اس کو پھر کیسے پیٹا جاتا ہے اور آگ میں تپایا جاتا ہے تو وہ خالص ہو جاتا ہے امتحان خارج ہو جاتا ہے غیر اللہ نکل جاتا ہے شہر کی ڈانڈ میں اللہ تعالیٰ یہ اثر رکھتے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے بات چمکنے لگتا ہے کبھی تکبر نکل جاتا ہے کبھی وہ جب کا مادہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے کبھی اور کوئی برائی بیماری ہوتی ہے دل میں وہ نکل جاتی ہے تو یہ شہر کی رحمت ہی ہوتی ہے تو اس سے صفائی ہو جاتی ہے او جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے سینوں سے درد کے ملتا ہے آج بھی سینوں سے ملتا آ جی آو بے خان تو کھلتا آ تو چلکتا ہے آج بھی اکبر

بحر الحق کا کوئی کنارہ نہیں کہ اللہ کی محبت میں جتنا چاہو ترقی کر لو جتنا چاہو ترقی کر لو لیکن انسان تش نہیں رہتا ہے خم کے خم بھی پی جاتا ہے پھر بھی پیاسا رہتا ہے بالکل ایسا جیسے مستقی ہوتا ہے استثقاء کا مریض ہوتا ہے ایک مرض ہوتا ہے جس میں پیاس لگتی ہے کتنا بھی پانی پی جاؤ لیکن پیاس نہیں گجتی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے سب بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی تو یہ مرض ہوتا ہے تو ایسے ہی یہاں یہاں اور طرح کا مرض ہے یہ مرض جو ہے بڑا لذیذ ہے اس میں تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے اور ہر وقت جو ہے موت کا سایہ سب پہ رہتا ہے لیکن اس مرض کے اندر یہ عجیب درد ہوتا ہے یہ عجیب تڑپ ہوتی ہے کہ اس تڑپنے میں شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں لطف لطف جنت کا تڑپنے میں اسے ملتا نہ ہو لطف جنت کا تڑپنے میں ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا کس مل نہیں کہ اللہ کے راستے میں تڑپنے میں اگر مزہ نہ آئے تو یہ بہت ہی نا سمجھ اور بہت ہی وہ کم فہم آدمی ہے غبی آدمی ہے اس کو دین کی سمجھ نہیں اس کو دین کی سمجھ نہیں دین کی ہوا بھی نہیں یا اللہ کے راستے میں مجاہدات سے گھبرانا اور تکلیفات تکلیف آئے تو اس کو خوش خوش ہونا چاہیے تکلیف مانگنا نہیں ہے عافیت ہی مانگنا ہے لیکن اگر اللہ کے راستے کی کوئی تکلیف آ جائے کوئی کچھ کچھ برا کہہ دے یا کوئی مذاق اڑا دے تانا کس دے تو اس کو جو ہے اس میں خوش ہونا چاہیے کہ یہ مجھ کو مجاہدہ اختیاری نصیب ہوا کہ نبی انبیاء کو صحابہ کو بھی لوگوں نے کیا کیا کچھ کہہ دیا اور لیکن وہ ثابت قدم رہے مستقیم رہے تو اس کو بھی چاہیے کہ مستقیم رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر صبر کرے تو اس کے یہ جو جو مجاہدات ہیں اس کی ترقیات کے لیے ہوتے ہیں تو غلط یہ کہ اللہ کا راستہ چونکہ غیر محدود ہے اور اللہ کی محبت کے سمندر کے سمندر بھی پی جاؤ تو وہ بھی تشنا رہتا ہے انسان جس کو اس کی جس کو یہ منہ کو لگ گئی تو بس پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک مقام پر ٹھہرتا نہیں ہے اور چین سے نہیں رہتا بلکہ ترقی ترقی چاہتا ہے اور خوب چاہتا ہے اور خوب چاہتا ہے اور خوب ہماری درد پسندی کی دیوار ہماری درد دل کے انتہا اے وصل مگر دل تو تجلی ہے آج بھی اے وصل مگر کرتا ہے آج بھی آؤ جلی میں وہ تو کھلتا ہے آج بھی پیمان رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ریونین حضرت حاجی صاحب کی کرامت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں کے بزرگ بڑے سعید کہلاتے ہیں اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اصطلاحی عالم نہ تھے لیکن بڑے بڑے علماء حضرت مولانا قاسم نامت بھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے علماء حضرت حاجی صاحب سے جا کے بیٹھ ہوئے یہ تعلق اللہ کی دولت ہوتی ہے یہ کتابوں میں نہیں ملتی یہ اللہ کے خاص فضل سے ملتی ہے اور مشاعر کی جوتیاں اٹھانے سے اور ان کی صحبتوں سے ملتی ہے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے عالم نے حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت مجھے بیٹھ کر لیجیے لیکن میں بیت اس شرط پر ہوں گا کہ میں تعجب نہیں پڑھوں گا مجھ سے نہیں ہوتا رات کا اٹھنا تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اچھا مرید ہو کر شرط لگا رہے ہو تو پھر پیر بھی شرط لگائے گا وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ہمارا بتایا ہوا خمیرہ چاٹ لیا کرو یعنی کچھ ذکر کر لیا کرو ان عالم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں آپ ذکر بتا دیجیے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر بتا دیا انہوں نے ذکر کیا اور عشاء کے بعد سو گئے رات کے پچھلے بہر خارش شروع ہوئی تو کھجانے آنے لگے جس سے سوزش پیدا ہوئی کہنے لگے کہ اس کو دھو لوں اور جب دھونے لگے تو چہرہ بھی دھو لیا پیر بھی دھو لیے اس طرح وضو ہو گیا تو کہا چلو نماز بھی پڑھ لو پھر صبح ہنستے ہوئے حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت خوب ترکیب نکالی آپ نے اپنی توجہ کے فیضان سے آپ نے مجھے تحجد پڑھوا دی ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا اس کے بعد پوری زندگی تجدید نہیں چھوٹی سبحان اللہ تو اللہ والوں کے تعلق کی برکت سے کمیت اور کیفیت دونوں نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے خاص کر کیفیت میں اگر آپ نے کسی اللہ والے کو نہیں پکڑا تو آپ کی دو رقط نفل دو رکعت ہی رہے گی لیکن اگر کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لیا اور اس کی صحبت میں رہ کر اللہ کے عارف ہو گئے تو عارف اللہ کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے کیونکہ اللہ والوں سے درد بھرا دل ملتا ہے معرفت اور یقین ملتا ہے جس سے دو رکعت نفل ایک لاکھ رکعت نفل سے افضل ہو جاتی ہے جتنا زیادہ صدق و یقین ہوگا اتنے ہی زیادہ عبادت کی قیمت ہوتی ہے اور یہ کیفیت صدق و یقین کی یعنی ایمان کی زیادتی یہ صحبت اللہ سے نصیب ہوتی ہے حضرت والا کا عظیم و شان دین جب کوئی مبارک رات آتی ہے تو میں اس میں کسی حدیث کا حدیث شریف کا درس دیتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی دین کا مضمون سن لے تو ایک ہزار رکعت سے افضل ہے میں کمزور ہوں ایک ہزار رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا اس وجہ سے کوئی مضمون بیان کر دیتا ہوں جس سے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالی ایک ہزار کا ثواب مل جائے گا سبحان اللہ صحبت اہل اللہ کی مدت تو دوستو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت بنیادی چیز ہے قوم آپ صادقین کی تفسیر میں علامہ علوسی رحمت علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں خالد ہوں یعنی اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ ان جیسے بن جاؤ پہلے زمانے میں بزرگوں نے تزکیہ نفس کے لیے دو سال کی مدت رکھی تھی اگر کوئی عالم ہے تو دس سال دس سے نظامی کے لیے اور دو سال دس سے ایمانی کے لیے لیکن حاجی صاحب نے اس مدت کو چھ مہینہ کر دیا اور حکیم الامت نے اسی پر عمل کیا یعنی چھ مہینے حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ مکرمہ رہے اور پھر واپس ہندوستان آ گئے حکیم علومت نے دیکھا کہ اب علما حضرات بہت مشغول ہو گئے ہیں عموماً غریب لوگ مولوی بنتے ہیں اور جہاں آگے ہوئے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ کما کر لاؤ ہم بڈھے ہو گئے اس لیے کسی کو چھ مہینے لگانا مشکل ہو گیا ہے تو حکیم علومت نے فرمایا کہ چھ مہینے کے بجائے چالیس دن کافی ہے اور اب حکیم الامت کے اس ادنا غلام نے بیس دن کر دیے ہیں کیونکہ یہاں معلوم ہوا کہ کمیٹی والے مولویوں کو چھٹی نہیں دیتے لہٰذا چالیس دن کی چھٹی جب نہیں ملتی تو چلو بیس اکیس دن کے لیے آ جاؤ مرغی انڈے کو اکیس دن تک اپنے پروں کے نیچے رکھ کر کرمی پہنچائے تو اس میں جان آ جاتی ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ جب اللہ اکیس دن میں مردہ انڈے کو زندہ کر دیتا ہے تو ایمان کی برکت سے علماء حضرات کو اکیس دن میں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو چالیس دن میں دے گا لہذا میں نے اپنے ان دوستوں کو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے پاس کراچی آنا چاہتے ہیں اکیس دن ہی بتایا ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اکیس دن ہی میں ان کو چالیس دن کا نفع فرمائے سبحان بس بھائی لما تشکرون کرو قلہ تبک کرو تو تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے دین کی سمجھ کی بھی مانگنی چاہیے اللہ سے بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ دین کی فہم ہم کو عطا فرما دے دین کی فہم بڑی چیز ہے بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے تعداد کو دیکھ کر اس طرف آگے چلے جانا یہ دین نہیں ہے یہ دیکھو کہ دین جس کے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا مشاہد کے طریق پر کتنا ہے اپنے بزرگوں کے اکابر کے طریق پر ہے کہ نہیں کیونکہ بار بار عرض کر چکا ہوں حضرت والی کے منفوظات کا یہ ہے کچھ ٹوٹا پھوٹا خلاصہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ مانگنا سکھایا سراط الدینہ نام تا گئی اللہ ہم کو وہ راستہ عطا فرمائیے جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا ہے اور پھر انعام یافتہ کون لوگ ہیں اس کو بھی بتا دیا کہ من النبیین و صدیقی و شہداء و صالحین تو یہی ایک راستہ ہے اس کے علاوہ ہیر پھیر کچھ نہیں ہے یہ دیکھو کہ یہ مشائق کا راستہ اللہ تعالی کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے تو جس کو بھی اتنا بڑا بناؤ یہ دیکھو کہ بھائی یہ اپنے اپنے اکابر کے دین پر ہے یا نہیں اگر اکابر کے دین پر ہے اور دو دو لوگ بھی ہوں یا ایک ہی آدمی ہو تو وہ اگر قبول ہو جائے تو وہ بھی ذریعہ نجات ہے وہ کافی ہے اور اگر مجمع ہو لیکن طریقہ قابل نہ ہو راستہ صحیح نہ ہو تو منزل کہاں ملے گی منزل تو وہ اسی کو ملے گی چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو منزل اسی کو ملے گی جو صحیح راستے پر ہو مجمے کو دیکھنا اور انداز و اس کی تقلید کرنا یہ دین کی سمجھ سے خالی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ کم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کم لوگ جو ہے صحیح راستے پر کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ مشکل راستہ ہوتا ہے اس میں اپنی تمناؤں کا خون بھی کرنا ہے اور ایک تمنا کا خون یہ بھی ہوتا ہے کہ شہر کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرنا ہوتا ہے یہ بھی اپنی تمنا کا خون ہوتا ہے تو یہ یہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس پر کم لوگ چلنے پہ آمادہ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیوں اپنے نفس کو مٹائیں کیوں کسی کے نال نخرے اٹھائیں اور کیوں ہم ایسے کام کریں اور تھوڑی رنگینیاں بھی ہم دنیا کی اٹھا لیتے ہیں کیا حالت ہے تو یہ یہ راستہ اس لیے مٹی کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آج سچے عاشق کون لوگ ہیں الگ الگ کر دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے راستے کو تھوڑا سا مشکل کر دیتے ہیں عشق اول چرا خونی یہ تو شروع شروع میں عشق کا راستہ خونی نظر آتا ہے تاغ عزت حق کے بیرونی بہت تاکہ جو غیر عاشق لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں منافق ہیں وہ سب الگ ہو جائیں اللہ کے سچے اور عاشق لوگوں میں وہ بناوٹی اور پیروپیے لوگ شامل نہ ہو جائیں اس لیے راستہ کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے اگر جو عارف ہوتا ہے اللہ کا اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اب اللہ کے راستے سے کسی اب سے بھی ایک ذرہ اپنا زاویہ نہیں بدلتا ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا مخلوق صرف مخلوق پر اس کی نظر نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر خالد پر ہوتی ہے بس اس ہر وقت اس کی نظر خالد پر ہوتی ہے مخلوق کے لیے وہ اپنے آپ کو گراتا نہیں ہے نہ اپنے اخلاق خراب کرتا ہے نہ ہی وہ اپنے اعمال کو اعمال میں تغیر اڑانے دیتا ہے نہ ہی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ کرتا ہے یہ ہے عالم اللہ جو اپنے آپ کو مخلوق کی خاطر تغیر میں نہیں لاتا اس لیے راستہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اپنے اقابلے کے راستے پر چلنے کی اللہ سے بھی مانگنی چاہیے کیونکہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توفیق عمل نصیب فرما دے اپنے اکابر کے راستے پر مٹنے کی توفیق فرما دے اپنے اکابر کے طریق پر جان دینے کی توفیق دے اللہ حق رکن دے دا اور رکن دینا اللہ جب تک کہ ہم آپ کی کامل فرما برداری نہ کر لیں اور اپنے ایمان کامل نہ ہو جائے اس وقت تک کہ اللہ ہمیں موت نہ دیجیے اور اللہ جس وقت جب تک کامل اجتناب عن معاشی نصیب نہ ہو جائے جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں کامل کامل طور پر ان کو چھوڑنے کی توفیق نہ ہو جائے اے اللہ ہم کو اس وقت تک موت نہ دیجیے یعنی کہ اپنے اپنا سب سے پیارا اور مقبول بنا کر یعنی کہ صدیقین کا جو آخری درجہ ہے اے اللہ اس کے بغیر اللہ ہم کو موت نہ دیجیے اللہ ہم کو ولایت صدیقیت کی عطا فرما دے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دے یا اللہ ہم سب کو اپنے مشاعد کا ساتھ حشر میں دے اور جنت میں اولی کے ساتھ نصیب فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فروز نصیب فرما دے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی خوب دے اور آخرت بھی خوب عطا فرما دے دونوں جہان کی نعمتوں سے یا مالک ہمیں مالا مال فرما دے

بس میں سفر کرتے ہیں تو اس کے بعد مہمان آتے وہ کہتے ہیں میری جگہ ہے تو وہ کہتے ہیں کو دوائی دیتے ہیں تو بہت ڈاکٹر کے پاس زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی انگلی ٹوٹی ہوتی ہے <laughs> ایک میں نے تیرا اکل بیچتا اکل لے لو اکل لے لو تو اس کے پاس کھانچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا بیچتا ہے تو کہتا ہے بیس روپے کی بیس روپے کی ایک دوڑ تو کہتا ہے ہے دو دو دے تو تو وہ وہ دیتا اس میں چھینی آتی ہے نا تو تو وہ کہتا ہے اس میں چینی ہوتی ہے تو کہتا ہے بیس روپے میں اتنی تھوڑی چینی ایک آدمی بارہ سال بعد جیل سے رہا ہوا اور میٹے کچیلے کپڑوں میں گھر پہنچا بیوی نے گرج کر پوچھا کہاں گھوم رہے تھے اتنی دیر رہائی تو دو گھنٹے پہلے ہو گئی تھی آدمی الٹے قدموں واپس جیل چلا گیا ایک دوست دوسرے سے تم اتنے اداس کیوں ہو دوسرا دوست میری بیوی نے کہا تھا میں ایک مہینے تک تم سے بات نہیں کروں گی پہلا دوست تو اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے پہلا دوست اصل میں آج اس مہینے کا آخری دن ہے دو دوستوں میں مقابلہ رہتا تھا کہ کون فجر کی نماز کے لیے پہلے مسجد پہنچتا ہے لیا کر اسلم سے پہلے مسجد میں ہوتا آخر ایک دن اسلم لیا کر پوچھا یار میں نے بہت کوشش کی لیکن تم ہمیشہ مجھ سے پہلے ہی مسجد پہنچ جاتے ہو یہ کیسے کر پاتے ہو لیا میری دو بیویاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں میری مدد کرتی ہیں بس یہ انہی کی خدمت کا نتیجہ ہے اب اسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی دوسری جاری کر کے ایسی مثال قائم کرے گا الحمد للہ آج کل اسلم بھی جا کر کی طرح مسجد میں سوتا ہے <laughs> <laughs> ایک شاعر مشاعرے پہ نہیں جا رہا دوسرے شاعر نے کہا کہ بھائی جانا ہے چلو شاعر بولا کہ میں نہیں جا سکتا پچھلی دفعہ میری چپلیں چوری ہو گئی تھی شاعر بولا کہ تم ایک دفعہ چلو تو صحیح اتنی چپلیں آئیں گی بادشاہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جو بھی مجھے ایسی کہانی سنائے جو کبھی ختم نہیں ہوگی تو میں اس کو آدھا آواز دوں گا کوئی بھی ایسی کہانی نہ سنا سکا آخر کار ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ ایک کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس نے کہانی سنائی ایک ایک جنگل میں بہت ساری چڑیا تھیں ایک چڑیا ہوگی دوسری چڑیا ہوگی تیسری چڑیا ہوگی بادشاہ بولا آگے کب تک چڑیا ہوتی رہی آگے چلو اس نے کہا ابھی تو بہت ساری چڑیا ہے جب تک چڑیا ہوئے گی نہیں کہانی چلو بادشاہ پڑھ بادشاہ نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں یہ صحیح نہیں کام کرتا نے جواب دیا یہ آپ تو زبان دے دے گا